نیکسٹ چیز آتی ہے جادو کرنے کے وجوہات کیا ہیں کیوں لوگ جادو کرنا چاہتے ہیں کیا ریزن ہوتا ہے کہ لوگ کسی اور پہ جادو کرنا پسند کرتے ہیں پہلی بات جو کامن چیز ہے کہ میاں بیوی بہت اچھے رہ رہے ہیں خوش ہیں لوگوں کو خوشی دیکھی نہیں جا رہی ہیں یا تو وہ جو آدمی ہے اس کو کسی اور عورت نے پسند کر لیا اور وہ عورت چاہتی ہے کہ یہ اپنی بیوی کو طلاق دے اور مجھ سے شادی کرے یا وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے تو دونوں میں جدائی ڈالنے کے لیے یا ماں بیٹے میں جدائی ڈالنے کے لیے ماں بیٹے اچھے رہ رہے ہیں اب بیوی کو پسند نہیں کہ میرا شوہر سے ماں سے ہی مل کے رہیں یا بیوی ہی نہیں بلکہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے تو وہ ماں بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے بھائی بہنوں کے درمیان یا سبلنگ کے درمیان کہ یہ بھائی بہن اچھے رہ رہے ہیں میرے تو نہیں اچھے رہ رہے تو ان کے بیچ میں ہم کچھ ڈال دیتے ہیں پھوٹ ڈال دیتے جادو کر لیتے یا پھر کبھی کبھی کمپنی کے پارٹنرس ہوتے ہیں ان کی کمپنی بہت اچھی چل رہی ہیں اب لوگ دیکھ نہیں سکتے ان کا پروفٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو کمپنی کے پارٹنرس کے درمیان ہی جادو کرایا جاتا ہے تاکہ دونوں آپس میں لڑتے رہیں اور کمپنی ڈوبتے رہیں تو اس لیے بھی جادو کیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے جدائی ڈالنے کا جادو پھر ہوتا ہے ریزن حسد کی وجہ سے جلن کی وجہ سے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے میرے پاس نہیں ہے یا اس کے پاس اولاد ہے میرے پاس اولاد نہیں ہے یا اور کیا حسد ہوتی ہے وہ خوبصورت ہیں میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں سبھی اسی کو دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہیں خوبصورتی کی وجہ سے حسد پھر علم کی وجہ سے بھی حسد ہوتا ہے کہ اس کے پاس تو علم بہت ہے اور لوگ اسی کو سنتے ہیں مجھے کوئی سنتا نہیں ہے علم کی وجہ سے اور کیا ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ ہوشیار نہیں ہے اور اس کا بچہ بہت ہوشیار ہے اچھے رینک لے رہے ہیں تو چلو اس کے بچے کے اوپر ہی جادو کر دو تو یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے علم کی وجہ سے بھی لوگ جادو کر سکتے ہیں اسی لیے بہت زیادہ بچوں کے بارے میں نا وہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ ڈالا نہیں کرے ذرا پاس نہیں ہوتے تو اتنے مارکس ملے یہ اگزام دے دیا ہمارے بچے نے یہ ٹرافی ملی ہے تو ایڈورٹائزنگ کرنے لگتے پیرنٹس بھی تو ایسی چیزیں نہ کیا کرے خود ہی آپ اپنے پیر پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں تو بچوں میں جو بھی اچھی چیزیں ہیں جتنا ہو سکے چھپایا کرے نہ کہ سارے سوشل میڈیا میں جا کے اعلان کیا جائے کہ میرے بچے نے اتنا رینک لیا اتنے پرسنٹیج نکالا سب کو بتانا یہ اچھی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے جو دیکھنے اور سننے والا جو ہے نا وہ بڑا حاصد ہو وہ حسد کر رہا ہے خوش نہیں ہو رہا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خوش ہوتے ہیں اسی لیے ایسی ایڈورٹائزنگ ذرا کرنا بند کر دے سوشل میڈیا وغیرہ پر بہرحال یا تو اسٹیٹس کی وجہ سے اس کی لوگ عزت کرتے ہیں میری کوئی عزت نہیں کرتا کلیگ وغیرہ یا کوئی ایسے تو اسٹیٹس کی وجہ سے بھی حسد ہوتی ہے یا کوئی خوش رہ رہا ہے تو لوگوں کو خوشی برداشت نہیں ہوتی کہ لوگ خوش کیوں ہیں ہمارے تو زندگی میں کتنے غم پڑے ہوئے ہیں یہ تو جب دیکھو تو کھل کھل کے ہنستے رہتے ہیں مسکراتے رہتے ہیں ان کی زندگی میں ایسا لگتا کچھ غم ہے ہی نہیں چلے اب ان کو مزہ چکاتے ہیں ان پہ جادو کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی خود رشتے دار کلوز رشتے دار ہی کام کرتے ہیں اور کیا حسد ہوتی ہے کہ تجارت ان کی اچھی کیوں چل رہی ہے خود بزنس اچھا چل رہا ہے ان کا تو اس کی وجہ سے بھی یہ بھی حسد ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی جادو کر لیتے ہیں اور ایک چیز ہوتی ہے قتل کرنے کے لیے قتل کا بھی جادو ہوتا ہے پتہ ہے کچھ ایسے جادو ہوتے ہیں جو اسپیسیفک انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے وہ قتل کرنے کے لیے تو قتل کرنے کسی کو وہ جادو کیا جاتا ہے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی کتنا بھی ہمیں نقصان دینا چاہے وہ جادو کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے تو اگر تقدیر میں نہ ہونا تو وہ ہوگا ہی نہیں جیسے قتل کے بارے میں کوئی قتل کا اگر کوئی جادو کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ جادو چلے ہی نہیں اس کے اوپر کچھ اثر ہی نہ ہو اسی لیے تقدیر پہ بھی بھروسہ کرنا سیکھ جائیں کہ اگر میرے تقدیر میں رہے گا تو پھر موت آئے گی اگر نہیں رہا تو نہیں آئے گی لیکن ایک ہے پریکاشن لینا ہے اور ایسی چیزوں سے دور رہنا ہے جو حرام وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں اس سے دور رہنا ہے اور اللہ کا ذکر ازکار زیادہ سے زیادہ کرنا ہے یہ دھیان میں رکھنا ہے سبھی کو ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جانے والا تو چلا جاتا ہے لیکن پیچھے کے لوگ کیا کہتے ہیں فلاں نے جادو کیا اس لیے اس کی موت آ گئی یہ بھی کہنا بہت غلط بات ہے کہ جادو کی وجہ سے اس کو موت آئی اس کی تقدیر میں وہ لکھی ہوئی تھی موت اس لیے آئی وہ کسی نہ کسی بہانے کے ذریعے آئی تو ایسی بھی باتیں نہیں کیا کریں بہرحال پھر اس کے بعد بدلہ لینے کسی نے کچھ محفل میں مجھے کچھ بول دیا اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے میں اس پہ جادو کر دوں گی تو بدلہ لینے کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات ہوتی اس نے میری عزت نہیں رکھی اتنی بڑی محفل میں اب دیکھو اس کو مزہ چکاتی ہوں یا ایک کیس ہوئی تھی جس میں وہ لیڈی نے کیا کیا تھا کچھ قرضہ لیا ہوا تھا وہ بھی فشر مین کے پاس سے اب یہ فشر مین بیچارہ غریب بار بار مانگ رہا ہے تو اس نے کچھ تو جھڑکا کے اس عورت نے کچھ بول دیا اسے کہ مجھے نہیں دینا ہے تم یہاں سے جاؤ تو اس فشر مین نے کہا دیکھنا اب آج کے بعد تیری حالت کیا کرتا ہوں اس کے بعد اس پہ جادو بھی ہوا اور وہ انتقال بھی ہو گئی تو بدلہ لینے کے لیے بھی کیا جاتا ہے پھر اور ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس نے میرے بیٹے سے کیوں نہیں شادی کی یا میرے بیٹی سے کیوں نہیں شادی کی اس نے فلاں کے بیٹے یا بیٹی سے کیوں شادی کی اس پر جادو ہوتے ہیں نفرت کی وجہ سے جادو ہوتے ہیں یا اپنے اندر میں رکھنے کنٹرول میں رکھنے جیسے شوہر چاہتا ہے میری بیوی میرے کنٹرول میں رہیں یا بیوی چاہتی ہے میرا شوہر میرے کنٹرول میں رہیں یا کوئی اور صرف شوہر بیوی کی بات نہیں لیکن اکثر جھگڑے وہیں پہ ہوتے ہیں اور بھی کوئی اور ریزن ہو سکتے کسی کو اپنے کنٹرول میں کر دیں جیسے کلیگز وغیرہ ہوتے باس وغیرہ جو ہوتے تو ان کو کنٹرول میں کرنے کے لیے یا محبت پانے کے لیے کسی کی یا نفرت کسی کے دل میں پیدا کرنے کہ دونوں میں نفرت ہو جائیں اور وہ ہماری طرف رجوع کر لیں لیکن ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے نا وہی پھنس گئے ہیں جنہوں نے خاص طر سے محبت کا جادو کیا کہ ہمارے ساتھ محبت ہو جائیں اینڈ یہی نکلا کہ ان کے ساتھ ہی بہت زیادہ نفرتیں ہیں اور جب وہ جادوگروں کے پاس پاس واپس جاتے کہتے دیکھو ہم نے تو تمہارے ایسا ایسا علاج کرایا تھا اتنے روپے دیے تھے لاکھوں کروڑوں روپے دیے لیکن تم نے غلط علاج کیا تو پھر وہ جادوگر کہتا ہے تم نے ہی کچھ غلطی کی ہوگی ہم نے جو بتایا ویسے تم نے علاج نہیں کیا تو وہ اس پہ ڈال دیتا ہے یاد رکھیں اس کا رزلٹ ایسا ہی ہوگا جو غلط کرتا ہے نا اس کے ساتھ غلط ہی ہوتا ہے اور ایک چیز امیزنگ مجھے تھوڑی لگی لیکن میں نے دیکھی ہوں یہ چیز کہ کسی کو پاگل کرنے کے لیے مجنون بنانے کے لیے پاگل پن کا دورہ آتا ہے نا کسی کو اچانک انسان پاگل ہو جاتا ہے کسی کو بیمار کرنے کے لیے یہ تو بہت کامن ہے کسی کو بیمار کرنے کے لیے بیماری کوئی بھی جیسے مرغی کی بیماری ہو یا کوئی اور بیماری مرغی کی زیادہ تر کامن ہوتی ہیں جو فٹ وغیرہ آتی ہے اور گر جاتے ہیں تو وہ والی بیماری ہوتی ہیں کیونکہ اسٹیٹس اچھا ہوتا ہے تو ان کو بیماری کر دیں تاکہ ان کے خاندان میں بس بیماری رہے اور خوش نہیں رہے پیسہ بھی رہا تو بھی خوش نہیں رہے اور ایک چیز ہوتی ہے شادی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے یہ ہمارے یہاں بہت کامن ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اچھا خاندان ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے کہ وہ شادی نہیں کر پاتی تو بہرحال شادی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بھی جادو کیا جاتا ہے کہ اس کی شادی نہ ہو کنواری ہی رہے اور ماں باپ ایسے ہی تڑپتے رہیں پھر اور ایک چیز ہوتی ہے بانج کرنے کے لیے کہ اس کو بچہ نہ ہو بہت پیسے والی ہیں اچھی ہنستے کھیلتے دکھ رہی ہے میاں کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں ہو رہا ہے اس کو بانج ہی کر دو تو بانج کرنے کے لیے یا کسی مرد کو نامرد کرنے کے لیے یہ جادو کیا جاتا ہے پھر اگر کسی کو چوری کرانی ہے کسی کے گھر سے تو بھی جادو کیا جاتا ہے یاد رکھے ضروری نہیں کہ چور ہی آ کے چوری کرے جن جنات بھی آ کے چوری کرتے ہیں اس لیے شاید الکرسی پڑھا کریں ہمیشہ آیت الکرسی پڑھا کریں بہرحال ہر نماز کے بعد ہمیں کہا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے تو چوری کرنے کے لیے بھی جادو کیا جاتا ہے اور کسی کو سست بنانے کے لیے کاہل بنانے کے لیے بھی بہت ایکٹیو تھی کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا بہت ایکٹیو ماں کی بھی بات مان رہا ہے بہت جو بول رہے وہ کر رہا ہے بازار سے چیزیں لانے بولے تو وہ بھی بھاگتے بھاگتے جا رہا ہے یا جا رہی بہت ایکٹیو میرا بچہ کیوں نہیں اتنا ایکٹیو ہے بہت سست ہے میرا بچہ چلے اس کو بھی سست بنا دیتے ہیں سست اور کاہل بنانے کے لیے بھی جادو ہوتا ہے کہ تو جادو کے کئی ایک وجوہات ہوتے ہیں کیوں جادو کیا جاتا ہے اب یہ میں نے اتنے ہی لی ہوں کیونکہ ہمارا لیکچر بورڈ شارٹ رکھا ہوا ہے اسی لیے